سورت الطور بسم اللہ الرحمن الرحیم وطور و کتاب مستور فی رقم منشور والبیت المعمور المرفوع والبحر المسجور ان عذاب ربک لواقع یہ جو تیچھے چھ آیات ہے پانچ آیات ہیں جو قسموں پر مشتمل ہیں اور یہ قرآن مجید کے مشکل مضامین میں سے قسموں کا مفہوم مبین کرنا بس قسم ہے تور کی تور عام پہاڑ کو بھی کہا جاتا ہے خاص طور پر وہ پہاڑ جس پر کہ حضرت موسا علیہ السلام ہم کلام ہوئے اللہ تعالیٰ سے وہ کتاب مستور اور وہ کتاب جو لکھی ہوئی ہے میرا گمان یہ کہ یہاں مراد پورات ہی ہے اس لیے کہ وہ لکھی ہوئی اللہ کی طرف سے آئی ہے قرآن مجید جو ہے قلب محمد پر نازل ہوا ہے وہ کہیں اس طریقے سے کسی کتاب میں چھپی ہوئی لکھی ہوئی آپ نازل نہیں ہوئی لیکن وہ تورات جو دی گئی تھی وہ تو ان تختیوں پر پتھر کی تختیاں تھیں جن پر لکھی ہوئی حضرت موسا کو دی گئی کتاب مستور فی رقم منشور کشادہ ورق میں معلوم ہوتا ہے کہ وہ تختیاں خوب کشادہ تھیں اب یہ تین تو ہو گئی حضرت موسا علیہ السلام کے حالات سے متعلق کوہ طور پر انہیں مخاطبہ اور مکالمہ الہی سے وہ سرفراز فرمائے گئے انہیں کتاب دی گئی کشادہ تختیوں میں ول بیت اور قسم ہے بیت معمور کی اب اس میں اختلاف ہے ایک رائے یہ ہے کہ بیت اللہ کو کہا جا رہا ہے اس لیے کہ ہر وقت آباد رہتا ہے بھرا رہتا ہے لوگ موجود رہتے ہیں ایک رائے یہ ہے کہ بیت المعمور جو ہے وہ ساتویں آسمان پر ہے بالکل اسی کعبے کے محاذات میں اسی کے ساتویں آسمان پر بیت المعمور ہے لیکن میری رائے یہی ہے بعض لوگوں کی مفسرین کی بھی رائے ہے مجھے ان کی رائے سے اتفاق ہے کہ اس سے مراد دنیا ہے یہ بیت المعمور ہے انسانوں سے آباد اور قسم ہے آباد گھر کی اس لیے کہ اگلی قسم جو ہے سے مناسبت رکھتی ہے بس فخر مرفوع اور یہ آسمان جو ایک اونچے چھت کے مانند ہے یہ دنیا ایک گھر کے مانند ہے جو آباد ہے انسان آباد ہے اور اس گھر کی چھت بس فخر مرفوع آسمان ہے اونچی چھت بس باہری مسجور اور پھر اس میں سمندر ہے کہ جو ابلتا ہوا دریا جس کو ہم کہتے ہیں تھاسے مارتا ہوا سمندر معلوم ہوتا ہے کہ کوئی چیز کوئی اندر سے کوئی چیز اس کو جوش دلا رہی ہے بہرحال ان قسموں کے بارے میں ایک سے زائد آرا ہو سکتی ہیں اصل شہر کیا ہے جس پر یہ قسم کھائی یہ وہی ہے جو سورہ زاریات کی تھی ان عذاب رب القاف ہے تیرے رب کا عذاب یقیناً واقع ہو کر رہے گا اور کوئی نہیں ہے کہ جو اسے دفع کر سکے روک سکے ٹوک سکے بوڑھ سکے دور کر سکے جب وہ عذاب آ جائے گا تو جیسے کہ ہم نے کہا سورہ شورا میں پڑھا ہے اس دن سے پہلے پہلے اہ یہ ہے یوم اللہ مرندہ لہو من اللہ پھر اس کو لٹانے والا کوئی نہیں ہوگا ما لہو من داخ یوم تمور اس مورا جس روز کے آسمان کپ کپائے گا لرزے گا وہ تصیر الجبال سیرا اور پہاڑ ایسے چلیں گے جیسے چلا جاتا ہے چل رہے ہوں گے پھر یوم المقزمین تو خرابی ہے ہلاکت اور بربادی ہے اس دن جٹلانے والوں کے لیے اللہ کہ جو باتیں بنا رہے ہیں خوش فیلیوں میں خوش گپیوں میں مصروف ہیں کھیل رہے ہیں خوش گپیاں یوم اون الانار جہنم دا ان دونوں صورتوں میں آپ دیکھ لیجیے کہ ایک تو نسبت غوبیت دونوں کی مقصد علیہ ایک ہی ہے سورہ داریات کا مکمل ہے انما کواد صادف ودین الاق اور سورہ طور کا ان عذاب رب لهم من دافع ان دونوں میں جو مناسبت ہے مشابہت ہے وہ بہت ہی ایک دوسرے کے ساتھ قریب کی ہے اور اس کے بعد پھر جیسے وہاں نقشہ کھینچا گیا ویسے یہاں پر بھی ہے لیکن وہاں جو ہے امباؤل رسول جو ہے ایک رکو کے اندر کتنے رسولوں کا تذکرہ آ گیا یہاں وہ امباؤ رسول نہیں ملیں گے آپ کو یہاں ساری جو ہے تذکیر اللہ اللہ اللہ کی قدرت اللہ کی صدائی اللہ کی صفات جداون الا نار جہنم کا جس دن کے ان کو دھکے دے دے کر اور جہنم کی طرف لے جایا جائے گا ہند نار التی کن تم دیہات یہ ہے وہ آگ جس کا تم جھٹلایا کرتے تھے اشہر الحاظہ اب تم سرون تو کیا یہ جادو ہے یا آپ دیکھ نہیں رہے یہ جو نظر آ رہی ہے یا حقیقت ہے یا کوئی نظر بندی ہے اس لو اب داخل ہو جاؤ اس میں فص مرو اولا تصبرو سواؤ اب تمہارے حق میں برابر ہے صبر کرو خادر کرو جزا فضا کرو نالو سیون سے کام لو چیخو پکارو چلاؤ کوئی تمہاری فریاد کو آنے والا نہیں خاموش ہو کر جھیلو پس اولا تسبرو سوا ہونا لیکن ان تجاؤ میں ماتم تم کا تمہیں وہی کچھ مل رہا ہے بدلے میں جو عمل کر کے تم لائے ان المتقین فی جنات و نعیم یقیناً اللہ کے سے ڈرنے والے اللہ کی بندگی کرنے والے اللہ کی عبادت کا حق ادا کرنے والے وہ ہوں گے باغات میں اور نعمتوں میں فاقی بما آتا ہوں رب ہوں انجوائے کر رہے ہوں گے جو کچھ کے نعمتیں ان کو ان کے رب نے دی ہوں گی وہ بقا ہوں رب ہوں عذاب الجہیب اور بچا لے گا انہیں ان کا رب اس جہنم کے عذاب سے کلو اشربو ہنی ان کن تم تامل کھاؤ پیو رچتا پچتا تمہیں مبارک ہو یہ کھانا پینا لاس آئے تمہیں کن تم تامل یہ ہے بدل اس کا جو تم عمل کرتے رہے ہو بارہ میں اشارہ کر چکا ہوں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہا یہی جائے گا یہ تمہارے آباد ہے بندے یہی کہیں گے پروردگار نہیں تیرا فضل ہے ہم اس قابل نہ تھے متقین اعلیٰ یہی نہ مصروفہ بیٹھے ہوئے ہوں گے تختوں پر کے جو برابر برابر بچھے ہوں گے صفوں کے اندر مطلب ہوں بے حور عین ہم بیاہ دیں گے انہیں ان ہوروں سے کہ جو بڑی بڑی آنکھوں والی ہوں گی بلدین آمن و تباد ایمان ان الحقنا ضروریت ہوں یہ مضمون پہلے بھی آ چکا ہے اور فرشتے بھی جو ہیں وہ جو استغفار کرتے ہیں تو اس کی اصطلاح کرتے ہیں اللہ سے کہ اہل ایمان کے جو رشتے دار ہیں ان کے والدین میں سے ان کی اولاد میں سے جو بہرحال صالحین میں سے ہیں پروردگار انہیں ان کے ساتھ لیا چاہے وہ کمتر درجے میں ہو اپنے عمل کے اعتبار سے کمتر درجے کی جنت کے مستحق ہوئے ہوں لیکن اب ان کے برابر لیا تو وہاں اللہ تعالیٰ خود فرما رہا ہے وہ نظین امن اور وہ لوگ جو ایمان لائے وہ تباہ ضروریت ہوں بے ایمان اور ان کی نسل نے ان کی اولاد نے بھی ان کی پیروی کی ایمان کے ساتھ الحقنا بہم ضروریت ہوں ہم ملا دیں گے ان کے ساتھ ان کی اولاد کو وما التناؤ من عمل ہی منشا ہے ان کے عمل میں سے کوئی کمی نہیں کریں گے یعنی یہ نہیں کریں گے صاحب آپ اونچے درجے میں ہیں تو اگر اپنے بچوں کے پاس جانا ہے اہل ویال کے پاس تو نچلے درجے میں جائیے نہیں ان کا درجہ کم نہیں ہوگا بلکہ اللہ تعالیٰ ان کا اکرام فرمائے گا کہ ہاں آپ کے بچے آپ کی اولاد آپ کے قریبی جو بھی ہیں اگر وہ واقع مومن تھے وہ امتحان پاس کر چکے ہوں کہ چاہے تھرڈ ڈویژن میں پاس کیا ہے انہوں نے پاس کر لیا ہے اور آپ کے ساتھ اگر آپ فرسٹ ڈویژن میں آئے ہوئے ہیں تو اللہ کر دے گا اپنے فضل سے انہیں آپ کے لیے تاکہ آپ کو آنکھوں کی ٹھنڈک نصیب ہو جائے وہ لذین آمن و تبات ہوں ضروریت ہوں عمل ہی من شعی کل عمر بما قصب رہی ہر انسان جو کچھ اس نے کمائی کی ہوئی ہوگی اس کے عوض رہن ہوگا وہ ہم و لحم نما اور ہم نے سپلائی لائن ان کی مستقل قائم کی ہوئی ہوگی پھلوں کی بھی اور گوشت بھی وہ گوشت جو انہیں پسند ہو جس چیز کا گوشت چاہے چیتر کا چاہیے بٹیر کا چاہیے جو چاہیے حاضر ہے یہ تنازع ان لا لغم الفیہ ولا تاثیر وہاں انہیں وہ جام ملیں گے وہ پیالے ملیں گے جس میں وہ مشروب ہوگا کہ جس میں کوئی لغم بات نہیں ہے اس میں نہ کوئی بکواس اس کے نتیجے سے انسان پر آتی جیسے کہ شراب دنیا میں کی جاتی ہے ولا تاثیم اور نہ کوئی گناہ میں ڈالنے والی بات لیکن ایک سرور ایک کیف ہوگا وہ کیف انہیں مل جائے گا لیکن وہ جنت والے جو ہیں وہ ایک دوسرے سے ذرا جھگڑیں گے خوش فیلی کرتے ہوئے ایک دوسرے سے وہ دوستانہ انداز میں وہ جام چھینیں گے یہ تنازع فیحا کا امن ولا وہ یتوف یوف ولم اور ان پر گردش میں رہیں گے ایسے چھوکرے ایسے لڑکے بوائز جنہیں آج کل آپ کہتے ہیں بوائز تو وہ بوائز ہوں گے وہاں پر بھی غلمان لہم کانو وہ ان کے خادم ہوں گے اور ایسے اتنے خوبصورت ہوں گے نہم لولوم مخلوم ایسے ہوں گے کہ جیسے موتی ہوں کہ جنہیں علاقوں میں رکھ لیا گیا ہو آباد و مالا آبادی اور وہ اہل جنت جو ہے ایک دوسرے کی طرف رخ کریں گے اور سوال کریں گے ایک دوسرے سے بات گفتگو کریں گے کالو انا کنا قبل و فی اہلنا مشفقین کہ ہم تو اس سے پہلے دنیا میں جب تھے تو اپنے اہل و ایاز میں ہم تو ڈرتے ہی رہتے تھے پتہ نہیں اللہ کو ہماری عبادت قبول ہے یا نہیں ہے پتہ نہیں ہمارے اندر خلوص ہے یا نہیں ہے ہماری کوئی غلطی ایسی تو نہیں ہو رہی ہے کہ جو ہماری ساری محنتوں کو عکارت کر رہی ہو تو ہم تو لرکا ہو ترسا دیتے تھے کالو انا کلنا قبل کی آگنا مشترین دنیا میں جب ہم تھے اپنے اہل و عیال میں تو جو ہم سے بن پڑ رہا تھا وہ کر رہے تھے لیکن یہ کہ ہمیں ڈر رہتا تھا من اللہ علیہ تو اللہ نے تو بڑا احسان کیا ہے ہم پر وقانا سموم اور ہمیں بچا لیا ہے اس اسلو کے اور جہنم کے عذاب سے انا تو ان قبل نبو ہو یہ ضرور ہے کہ اس سے پہلے جب ہم دنیا میں تھے ہم اللہ سے دعا کیا کرتے تھے اللہ کو پکارا کرتے تھے استغفار کیا کرتے تھے اس سے دعا کرتے تھے ان نہ بر الرحیم رہی یقیناً وہ بہت ہی نیک سلوک کرنے والا بہت ہی رحم فرمانے والا ہے فضکر تو اے نبی آپ تذکیر کرتے رہیے فما انت بے نعمت رب کاہن بلا مجنون تو آپ اپنے رب کے نعمت سے اپنے رب کے فضل و کرم سے نہ کاہن ہے نہ مجنون ہے یہاں بھی دیکھیے وہی خطاب بظاہر حضور سے سنایا جا رہا ہے اصل میں ان کو جو کہہ رہے تھے آپ کو کاہن یا مجنون یا شاعر آپ اللہ کے فضل سے نہ کاہن ہے نہ مجنون ہے آپ ان کی باتوں پر نہ جائیے یہ بے وقوع جو کچھ کہہ رہے ہیں بس سن لیجیے ایک کان سے سنیے دوسرے سے نکال دیجیے اپنے کام میں لگے رہیے تذکیر کرتے رہیے بالکل وہی بات جو پچھلی صورت میں بھی آ چکی ہے پھر فن ذکر کنفا المومنین اہل ایمان کو تو فائدہ پہنچائے گی نا آپ تذکیر کرتے رہیے کیا پتا کسی کے دل میں ایمان کی وہ کلی کھلنے ہی والی ہو کیا پتا ہے آخر بڑے سے بڑے دشمن بھی تو آپ کے ایسے ہوئے کہ پھر ایمان لے آئے ایسے لوگ بھی تھے اور یہ کچھ پتا نہیں ہوتا حضرت عمر کے بارے میں بھی آتا ہے ایک بہت اہم واقعہ تو وہی ہے کہ جو ان کی بہن کا قول ہے جس کے نتیجے میں پھر فوری طور پر جو ہے وہ کہ بند کھل گیا لیکن اس سے پہلے حضرت عمر کو بڑا شوق تھا کو اچھا خطبہ ہو اور اچھا کلام سنے ان کے کہنے کے مطابق کبھی کبھی وہ چھپ کر سنتے تھے حضور کی باتیں حضور کا کلام سنتے تھے جب رات کو کھڑے ہو کر حضور سہن کعبہ کے اندر کھڑے ہو کر آپ حرم میں نماز پڑھتے ہیں قرآن پڑھ رہے ہیں تو چھپ کر سنتے تھے اور تاکہ یہ کہ وہ لذت جو اس کلام کے اندر ہے مٹھاس ہے تو اندر ہی اندر تو وہ جیسے کہ اندر ہی اندر چیز گھر کر رہی تھی ایک وقت میں آیا کہ حضرت فاطمہ بن کے زید رضی اللہ تعالی عنہ جو زوجہ تھی حضرت سعید بن زید کی ہمشیرہ فاطمہ بن کے خطاب رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عمر کی ہمشیرہ تو انہوں نے جب یہ کہا کہ عمر چاہے ہمیں ہلاک کر دو اب ہم اس دین کو چھوڑنے والے نہیں ہیں تب وہ یوں سمجھئے کہ وہ بند کھل گیا ایمان لیا فضکر فما ان کب نیمت کا بھی کافرین بے قاہرین ولا مجنور تو آپ تصویر کیجیے اور آپ اللہ کے فضل و کرم سے نہ کاہن ہیں نہ مجبور ہیں ہم یقون شاعر نہ منون کیا ان کا کہنا ہے یہ کہ یہ شاعر ہے اور ہم منتظر ہیں اس پر گردش زمانہ کے زمانے کی گردش کیا دکھاتی ہے ذرا ویٹ کرو ویٹ اینڈ سی پتہ چل جائے گا یہ جو کچھ کہہ رہے ہیں تو ذرا ابھی جلدی نہ کرو ایمان بتلاؤ فوراً وہ ایک دوسرے کو اس طریقے سے تھامتے تھے ان طرف بس کہہ دیجیے اچھا کر لو انتظار مارک منٹ من سے تو میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کر رہا ہوں ام تامر احلام ہوں ہاضا ام ہوں قوم تاہون کیا ان کی عقلیں انہیں یہی کچھ سکھا رہی ہیں یا یہ کہ یہ جان بوجھ کر تغیان اور سرکشی کر رہے ہیں دو ہی شکلیں تھی نا کہ یا تو یہ کہ واقع مغالطے میں ہوں اور ان کی عقل میں بات نہیں آ رہی اور ان کی عقل جو ہے انہیں سکھا رہی ہے کہ نہیں نہیں یہ قابل قبول شے نہیں ہے جو محمد کہہ رہے ہیں یا یہ کہ اپنی تغیانی اور سرکشی کی وجہ سے حالانکہ عقل گواہی دے رہی ہے کہ بات ٹھیک ہے دل اندر سے گواہی دے رہا ہے کہ بات ٹھیک ہے لیکن اپنی توہیانیوں اور سرکشی دریا کو اپنی موت کی توہیانیوں سے کام کشتی کسی کی پار ہو یا درمیاں رہے تو یہ جو نفس کی تویانی ہے اس کی وجہ سے وہ یہ باتیں کر رہے ہیں یا واقعی ان کی عقل یہ حکم لگا رہی ہے ہم یقون تکول کیا ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ محمد نے خود کہہ لیا ہے تقول باب تفاع ہے تکلف کر کے کچھ کہنا یہ آپ نے کچھ تک بندی کر لی ہے جوڑ لیا ہے الفاظ کو جوڑ کر یہ کلام خود موضوع کر لیا ہے ہم یہ قدر تکمبر یوں نو نہیں یہ ماننے والے نہیں فلیاتو میں ہری مسلم کانوس آ اگر وہ سچے تو ایسی ہی کوئی اور لے آئے تمہارے اندر بھی تو بڑے بڑے خطیب موجود ہیں شہرا ہے ادیب ہے اگر تو یہ واقع محمد نے خود گھڑ لیا ہے خود تصنیف کیا ہے تو لے آؤ ایسا ہی کلام تم بھی ام خلق من غیر شعین ام الخالقون یہ فلسفے کا بڑا گہرا مسئلہ ہے کیا یہ بغیر کسی کے بنائے خود بن گئے ہیں یا انہوں نے خود اپنے آپ کو پیدا کیا ہے ظاہر بات ہے کسی شے کے لیے دو شکلیں ہیں کوئی شے کسی کے بنائے بغیر خود بخود تو نہیں بنتی اب اگر یہ جانتے ہیں کہ ہم نے خود تو اپنے آپ کو بنایا نہیں یا تو ہم خود بنے ہوتے خود بنایا ہوتا تو اب کسی اور کے بنائے بغیر کیسے بن گئے تو کوئی اور ہے جس نے ہمیں بنایا ہے ام خلق من غیر کیا یہ کسی کے بنائے بغیر بن گئے ام ہم الخالق یا اگر اللہ کا انکار کر رہے تو کیا یہ اس کے مدعی ہے کہ وہ خود ہے پیدا کرنے والے ام خلق اسلام آباد سے مل اچھا اپنے آپ کو چھوڑے کہ آسمان اور زمین انہوں نے بنائے بلّہ یو قانون لیکن کیا کیا جائے یہ حقائق ہیں دو اور دو چار کی طرح کے مسلم حقائق ہیں لیکن یہ کہ وہ ماننے والے نہیں یقین نہیں کرتے ام ان د رب کا ام ہم ارول کیا ان کے ہاتھ میں ہے ان کے قبضے قدرت میں ہے آپ کے رب کے خزانے وہ جو کہا تھا انہوں نے کہ کسی بڑے آدمی کے پاس بڑے چودھری سرمایہ دار کسی سردار کے پاس یہ وہی آئی ہوتی ہے اگر اللہ نے بھیجنی تھی تو یہ بنو ہاشم کا یتیم جس کے پاس کوئی سرمایہ نہیں کوئی اثاثہ نہیں نہ ہی مکے کی ہار کی جو تھی وہاں کی اس میں کوئی عہدہ تھا حضور کے پاس کوئی عہدہ نہیں تھا بہت بڑا عہدہ حضرت ابو بکر کے پاس تھا قتل کے مقدمات کا وہ فیصلہ کرتے تھے کہ فلاں مقتول کا خوب بہا کتنا ہوگا اور ٹرائبل جو سسٹم ہوتا ہے ٹرائبل لائف میں سب سے زیادہ سینسٹیو ایشو یہ ہوتا ہے طے کرنا کہ کسی مقتول کا خوب بہا کتنا ہوگا اور یہ عہدہ حضرت ابو بکر کے پاس تھا وہ سرمایہ دار بھی تھے چالیس ہزار درہم کا ان کا سرمایہ تھا اس وقت جو لائے ہیں جس میں کہ جب گئے ہیں حضور کے ساتھ ہجرت پر تو کچھ نہیں چھوڑا گھر میں اگر کچھ تھا تو وہ لے کر ساتھ گئے کہ راستے میں جو ضرورت پیش آئے گی حضور کے ساتھ کچھ نہیں چھوڑا حالانکہ خاندان کو چھوڑ کر گئے حضرت عائشہ حضرت اسما دونوں موجود تھیں ان کی والدہ پھر حضرت ابو بکر کے والد ابو کہافا سب کو چھوڑ کر گئے ایک پیسہ نہیں چھوڑا تو ظاہر بات ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے جس جس کو بھی یہ ہمت دی ہے خلق خزائن کا تو یہ جو کہتے ہیں کہ کسی اور کے پاس کیوں نہیں وہی آئے تو کیا آپ کے رب کی جو رحمت ہے اس کے خزانوں پر ان کا تفلق ہے ان کا دور چلتا ہے ہم ہم ہمس یا یہ دارواں ہے سلحن الفی یا کیا ان کی کوئی ایسی سیڑھی ہے کہ جس پر چڑھ کر یا آسمان کی خبریں سنتے ہوں فلیات مسلم سلطانی مبین تو اگر کسی نے سنا ہے ان میں سے تو سند لائے دلیل بتائے کہ کیا سن کر آیا ہم لہول بنا تو وہ لقم البن کیا اللہ کے لیے تو بیٹیاں ہیں اور تمہیں پسند ہیں بیٹے ہم تسلوم قوم میں مغرب میں مشکلوں اور دیکھیں یہ جو سوال کیا یہ ہے کیا یہ ہے کیا یہ ہے کیا یہ ہے زور خطابت اس میں جو ہے جیسا کہ میں نے ارد کیا تھا کہ فصاحت اور بلاغت یہ گویا کہ میراج ہے یہ حصہ جو ہے قرآن مجید کا قرآن کی فصاحت بلاغت ادبی عزوبت یہ اس کی میراج ہے ہم امداہ اجرم تو ایس کبھی کہ آپ نے ان سے کوئی اجرت طلب کر لی ہے جو یہ بدک رہے ہیں اور آپ کو وہ اجر دینے کے لیے آبادہ نہیں ہے ظاہر بات ہے جواب تو سب کا نہیں ہے ہم میں مسکلون کیا آپ ان سے کوئی وجر مانگ رہے ہیں کہ یہ اس تاوان کی وجہ سے بڑے بوجھل ہو گئے فہم غیر کیا ان کے پاس غیب کا علم ہے جسے یہ لکھ رہے ہیں قیدن یا یہ چال چل رہے ہیں جھوٹی بہانے بنا رہے ہیں اپنے عوام کو روکنے کے لیے یہ سکون سازی کر رہے ہیں باتیں بنا رہے ہیں خود ان کے دل جو ہے ان باتوں کو نہیں مانتے فرمایا ام یریدون قیدن فل نظین کفرحم المقیدون اصل میں جو کافر کر رہے ہیں وہ خود ایک چال کا شکار ہو گئے ہیں ان یقید نہ قیدن و عقید و قیدا یہ سن تو تاریخ میں آ جائے گا یہ بھی چالیں چل رہے ہیں ہم بھی چال چل رہے ہیں ام لہم اللہ غیر اللہ کیا ان کے لیے اللہ کے سوا کوئی الہ ہے سبحان اللہ یشرکون بات ہے اللہ اس سے جو یہ کر رہے وہی نہ سمائے ساکتن اور اگر کبھی یہ دیکھیں آسمان کا کوئی ٹکڑا گرتا ہوا یعنی عذاب الہی اگر آ جائے یا کولو مرکوم جیسے کہ قوم آج نے کہا ہاضا آج دن گم یہ تو اب بادل آ گیا ابر آ گیا بارش ہوگی جلسل ہو جائیں گے یہ بھی کہیں گے یقول صحاب مرکوم کہ یہ تو بادل ہے تہ بر تہ فضر ہم حتہ یو لاکو یوم النزیفی ہے یو سکون تو اے نبی ذرا ان کو چھوڑے رکھیے ضرب ہوں یہ ابتدائی صورتوں میں آپ کو بار بار ملے گا ضرب ضرمی مماضر و بحاد الحدیث صنعت مجھے عملی متین تو یہ ضربی ضربی چھوڑ دیجیے میں ان سے نہیں بٹ لوں گا آپ ان کی طرف توجہ نہ ہو ان کی تقزیب ان کا استحصال ان کا تمسکر آپ توجہ نہ کریں بس آپ اپنی تصویر کرتے رہیے تبلیغ کرتے رہیے فضل ہوں مسا اللہقو یوم محمد الظیفی ہے یو سکون تو چھوڑ رکھیے ان کو یہاں تک کہ وہ ملاقات کر لیں اپنے اس دن کی جس دن میں کہیے ان پر بجلی کی کڑک گرے گی یوم لائن قید ہوں شعین جس دن ان کی یہ ساری چالیں ناکام ہو جائیں گی کوئی ان کے کام نہیں آ سکے گی یوں سرون نہ ان کی کوئی مدد کو ہوگی کوئی ان کی مدد کو پہنچے گا بھائی مریندی ظلم غلام ہوں ظالم اور وہ جو بھی آنا ہے عذاب آخری اس سے پہلے ان کے لیے ان کافروں کے لیے ان ظالموں کے لیے مشرقوں کے لیے اور بھی عذاب ہے وہ عذاب یا تو کہتے مکہ مکہ میں جو قید پڑا تھا سب جو ہم سورہ دخان میں پڑا ہے اور یا یہ کہ مقتل بدر جس میں کہ ستر ان کے بڑے بڑے سردار جو ہیں وہ کھیت رہے بلاکن آپ سرحم لا عالم لیکن ان کی اکثریت علم نہیں رکھتی ہے وسبر کے حکم رب کا فعم نہ کب اے نبی آپ اپنے رب کے حکم کا فیصلے کا انتظار کیجئے صبر کیجئے جلدی نہ کیجئے فصبر ان صورتوں میں اکثر آپ دیکھیں گے یہ بھی انتیسویں پارے کی صورتیں بھی فصبر فصبر سورہ مدثر میں بھی یہ بار بار آئے گا اے نبی صبر کیجئے سورہ میں نے وسم الما القرون واہج الم جبیلا جو کچھ یہ کہہ رہے ہیں سنیے اور صبر کیجیے والے رب کا فصبر اپنے رب کے لیے انتظار کیجیے فصبر مما صبروں کا اللہ بلّہ صبر کیجیے اور آپ کا صبر جو ہے وہ تو اللہ ہی کے سہارے پر ہے اس سے پہلے ہم پڑھائے فصبر کما صبر ار العزم الم رسول صبر کیجیے جیسے کہ ہمارے اور ار العزم پیغمبروں نے صبر کیا ذرا تصور کیجیے کہ ہمارے پیغمبر منہ نے ساڑھے نو سو برس تک صبر کیا وسمل حکم ربک جب صبر کے بعد لام آ جائے تو اس کے معنی انتظار کے ہوتے ہیں صبر کیجیے اپنے رب کے حکم کا یعنی انتظار کیجیے پر کا بے نا آپ ہماری نگاہوں میں ہیں ہم دیکھ رہے ہیں یہ ہم پڑھ چکے ہیں سورہ یونس میں بھی آیا تھا آپ کسی شان میں بھی ہوتے ہیں لیکن ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں بس میں بھی ہم جرم میں کہیں نہ تقوب اور جب آپ کھڑے ہوں عام طور پر خیال یہی ہے کہ جب رات کو آپ کھڑے ہوتے ہیں تحجد کے لیے جس کے لیے کہ سورہ مزمل میں آئے گا خلیلہ نسب القسم و خلیلہ شروع میں تو اصل نماز وہی تھی رات کی نماز تو جب آپ کھڑے ہوں اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کرتے رہیے وہ من اللہ فصبے ہو رات کے ایک حصے میں بھی یعنی یہ کہ اور بھی حصے ہیں تحجد کے علاوہ جو آپ کو معلوم ہے بعد میں پھر یہی چیزیں ہیں جو تبدیل ہو کر اور اس کی متعین شکلیں بن گئی مغرب بھی رات ہی کا ایک حصہ ہے اس لیے کہ غروب شمس کے بعد ہے بھی رات کا ایک حصہ ہے ممن اللہ نے فصبے ہو رات کے حصے میں آپ تصویر کیجیے اس کی وہی بارن الجوم اور جب تاروں کا قافلہ پیٹ موڑے تار جا رہے ہوں یعنی صبح آ رہی ہو یہ گویا کہ قافلے کا جو تاروں کا قافلہ ہے وہ گویا کہ کوچ کرنا شروع کرتا ہے جب صبح کی آمد آمد ہوتی ہے تو اس وقت بھی تاروں کے پیٹ پھیرتے وقت بھی آپ تصویر کیجیے اللہ کی بارک اللہ علی ولکم فی القرآن العظیم و نفانی ویات تم ملایا الحکیم